وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ۖ الا ان اولیاء اللہ لا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم اے لوگو جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبریں رہتی ہیں جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب تعالیٰ سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں وہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز رکھتے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا یہ بڑی کامیابی ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز سے باخبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری امت اور جمیع خلائق کے سارے احوال سے ہر لمحہ اور ہر ساعت واقف ہیں ذرہ بھر چیز بھی زمین و آسمانوں کے اندر خواہ کتنی ہی حقیر و صغیر کیوں نہ ہو کتاب مبین میں یعنی علم الہی میں موجود ہے اس کی نگہداشت سے باہر نہیں ہو سکتی غیب کی معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں خشکی ہو یا تری ہو غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے یا رات کی تاریکیوں میں کہیں کوئی ذرہ بھی پڑا رہتا ہے اور کوئی چیز تر ہو کہ خشک اچھی ہو کہ بری سب کا علم اللہ کو ہے درخت جمادات حیوانات کی حرکت کو وہ جانتے ہیں زمین پر جتنے جاندار ہیں ہوا میں جتنے پرندے اڑتے ہیں یہ بھی سب تمہاری طرح گروہ گروہ ہیں ہر جاندار کی غذا کے ضامن اللہ تعالیٰ خود ہیں جب ان اشیاء کی حرکات کا بھی اللہ کو علم ہے تو انسان مکلف اور معمور بالعبادہ کی حرکات و اعمال کا علم اللہ کو کیسے نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تم اگر نماز میں کھڑے بھی ہو تو دیکھ رہے ہیں سجدہ بھی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اور اسی لیے فرمایا کہ خواہ تم کسی مشغلے میں ہو قرآن پڑھ رہے ہو یا اور کوئی عمل کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں چنانچہ جب جبریل علیہ السلام نے احسان کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اس طرح کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے اللہ کے اولیاء کی فضیلت اور بعض علامات ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں چنانچہ جو پرہیزگار ہے اللہ کے ولی ہیں احوال آخرت سے اگر انہیں سابقہ پڑے گا تو ان کو کوئی خوف دامنگیر نہ ہوگا اور نہ دنیا میں انہیں کوئی حزن و غم گھیرے گا صاحب نے حبان میں ابو حرا رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں ہم بھی ان سے محبت رکھیں گے فرمایا انبیاء کے لیے بھی قابل رشک لوگ وہ ہیں کہ نہ مال کا کوئی تعلق نہ نصب کا لگاؤ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ان کے چہرے نورانی ہیں وہ نور کے ممبروں پر ہیں لوگ جہاں خوف سے تھرا جائیں وہاں ان پر ذرہ بھی آثار خوف نہیں لوگوں پر رنج و غم تاری ہے اور ان کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں ابو مالک نشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف قبائل سے اور چاروں طرف سے جمع ہوں گے اور ان میں کوئی رشتہ داری نہ ہوگی لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہوں گے اور خلوص و محبت ہوگی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر قائم کریں گے جس پر وہ بیٹھے ہوں گے لوگ قیامت میں پریشان پھر رہے ہوں گے لیکن وہ مطمئن اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہی لوگ ہیں یہ روایت مستد احمد اور شرح البغوی میں ہے سنن ترمیدی میں ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ کے بارے میں پوچھی تو کہا کہ بشارت سے رویائے صالحہ مراد ہیں جن کو کوئی مسلم دیکھتا ہے یا دوسروں کو اس سے متعلق خواب دکھایا جاتا ہے ابو دردہ رضی اللہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا اور اس سے پہلے صرف ایک وقت ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سچے خواب جو کوئی دیکھے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھے تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں جنت کی بشارت ہے صحیح مسلم نیز مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں تو گویا یہ مؤمن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے اور یہ انچاس نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے بس جو اچھے خواب دیکھے تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرے اور جو برے خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو چاہیے کہ تین دفعہ اپنی بائیں طرف تھوک دیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھ لیں اور کسی سے وہ برا خواب بیان نہ کرے یہ روایت مستد احمد کی ہے مستد احمد ہی کی ایک دوسری جگہ پر چھیالیس اجزائے نبوت میں سے جز قرار دیا گیا ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤمن کے مرنے کے وقت فرشتے اس کو جنت اور مغفرت کی خوشخبری دیتے ہیں اور سور فصلت کی آیت نمبر تیس میں اللہ کا فرمان ان الدین اقال رب اللہ حسم مستقام جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں پھر مرتے دم تک اس پر قائم بھی رہتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو تم کو اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے والی ہیں تم جو چاہتے ہو تم کو مل گیا یہ اللہ رحیم کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے مسند احمد نی سنن ابی داود میں برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤمن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو روشن چہرے والے اور سفید لباس والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح راحت و ریحان کی طرف چل اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں تو یہ روح اس کے منہ سے اس طرح نکل پڑے گی جیسے مشک کے منہ سے پانی نکل پڑتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کی دہشت ان کو گھبرا نہ دے گی فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا اس دن مؤمنین کے سامنے نور چل رہا ہوگا سامنے بھی اور سیدھی طرف بھی آج تمہیں اے ممن بشارت ہے جنت کی جس کے نیچے ہمیشہ بہنے والی نہریں چل رہی ہیں یہ بڑی زبردست کامیابی ہے